عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے ہیں یعنی صحابہ پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی طب تابعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے موٹاپا پسند کریں گے اور گواہی طلب کیے جانے سے پہلے گواہی دیں گے جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو دو یہ حدیث صحیح ہے